حضرت حزین بن منظر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ولید بن عقبہ کے خلاف شراب نوشی کی گواہی ملنے پر جب انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے چچا کے بیٹے پر حد قائم کرو حضرت علی نے انہیں کوڑے مارے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑے مارے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی چالیس کوڑے مارے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی کوڑے مارے یہ سب سزائیں سنت ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکہتر